حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے قربانی کے دن نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ دوبارہ قربانی کرے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اکاون